شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے یا ہم اپنے مالوں میں وہ بھی نہ کریں جو ہم چاہیں بے شک تم تو یقیناً بڑے باوقار سمجھدار ہو